يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے صورت الحدید کی آخری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور آپ پر ایمان لانے کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا یو الدین آ منو الدین آ منوط اللہ عینو بے رسول ہی یو تکوں کس ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ کے تعت و فرما برداری کرتے رہو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو نمبر دو وہ آمنو بے رسول ہی اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر ایمان لاؤ ان کی اطاعت و فرما برداری کرو اگر تم نے تقو اللہ اور اطاعت رسول اختیار کر لیا اور یہ دونوں چیزیں تم نے اپنا لیا تو اللہ رب العالمین تمہیں کئی نعمتوں سے نواز دے گا نمبر ایک یو تکم کفلینی میں رحمتی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے تمہیں ڈبل اجر و ثواب دے گا کفلے ایک اور کفلین دو حصے اللہ تعالی ڈبل اور بہا چڑھا کر کے دگنا چوگنا اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب دے گا ایک نیکی کرو گے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ دس ہی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر کے دے گا نمبر دو لکم نمبر دو ویا الکم نور ان تمشو نبی اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک نور عطا کرے گا نور ایمان جو تمہارے دل میں ہوگا تمہاری آنکھوں میں ہوگا تمہارے کانوں میں ہوگا اور وہ ایمان لے کر کے تم چلتے پھرتے رہو گے یعنی اللہ رب العالمین تمہارے دل میں ایسا نور ایمان پیدا کرے گا دنیا میں جہاں بھی رہو گے تمہارا ایمان تم کو گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے گا یہی تمہارا سب سے بڑا داروگا ہوگا سب سے بڑا تمہارا نگرہ ہوگا تمہارا ایمان اسی رب العالم فرمایا وہ میں یوں جو اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں یہ قلبہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور ایمان سے نوازے اسی لیے نبی علیہ اسلام جب نماز کے لیے نکلتے صبح فجری کی نماز کے لیے تو دعا پڑتے اللہ فی قلبی نورا وفی شمعی نورا وفی بشری نورا اللہ تعالی ہمارے آنکھوں میں نور ایمان پیدا کر دے کانوں میں نور ایمان پیدا کر دے زمان پر نور ایمان پیدا کرے اللہ میرے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ رب العالمین جب کسی کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آدھا ایمان والے بن جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی ان کو اچھی لگتی ہے کوئی اور عمل ان کو اچھا نہیں لگتا اور یہی ایمان کی علامت ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی پہنچے یا رسول مل ایمان ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مسرد تنویدی کی کہ نبی علیہ السلام پہ پوچھے یا رسول اللہ مل ایمان اتنے زمانہ گزر گیا لیکن ذرا بتائیں ہم کو پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان جس کی دعوت آپ دیتے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں آ فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں وہی تمہیں بتا دے گی تمہارے اندر ایمان آیا یا نہیں آیا آپ نے شاست رمایا ادا سرت کہا سنا تو کا وساط کا سی انت امین اگر نیکیوں سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے اور برائیوں سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی فن تمومن تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن بن گئے ہو اللہ رب العالمی نے خوبی ہم تمام کلمہ گو بھائیوں کو نصیب فرمائے نمبر تین تقو اللہ اور اطاعت رسول یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کا کمال اللہ فرماتے ہیں یا آمنوا اللہ ہاں، رقام بے رسول ہی ہے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اطاعت و فرما برداری کرو اور ہمارے نبی پر ایمان لاؤ عمل کرو ان کے اطاعت و فرما برداری کرو تو پہلی چیز اجو تکم کی فلائی ہے اللہ رب العالمین تمہیں ڈبل اجر سواد دے گا نمبر دو ہے اللہ نور انتم سون ابھی اللہ تمہیں نور دے گا جو نور لے کر کے چلتے رہو گی اور تیسری بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے جس کی بشارت دی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ نبی کے تعت و فرما برداری اور تقو اللہ کے برکت سے زندگی میں شیطان جتنے بھی گناہ کرائے گا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے تاط و فرما برداری کا کمال اور کرشمہ بیان کیا فرمایا وہ اللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین مقرت بہت معاف کرنے والا مقرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے میرے بھائیو اپنے اندر تقوا پیدا کرو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو اور نبی علیہ السلام شام کے تحت اور فرما برداری کریں نبی کے ایک ایک سنت نبی کے ایک ایک عمل ایک ایک گفتار و کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو عرب کے فرمان فرما بردار فرمان کے مطابق یا یو دین آم ان خوروف اس کا اے ایمان والو پورے پورے تم ایمان میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے مجھے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دعا بنایا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ نے خانے کعبہ کی تعمیر کی اس وقت دعا مانگی تھی رسولا رسول یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم نبی علیہ علسلہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب خانے کے جب اپنے بی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو آباد کیا تھا تو اس وقت ایک دعا مانگی تھی ربنا انی من ذریتی اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب آباد کیا ہے اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمانا اور ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دینا اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا اور حرمت والا یہ شہر بنا دینا اور جب خانے کعبہ کی دو تعبیر کیا تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی وہ یہ تھی ربنا رسولا منہم یتلو علیہم آجاتی کا انت العزیز الحکیم ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی اے اللہ اس خانے کعبہ کے قریب ہم نے جو اپنی نسل کو آباد کیا یہ گھر جو ہم نے تعبیر کیا ہے اللہ یہاں کے بسنے والی میری نسل کے اندر ایک نبی پیدا کرنا ایک ایسا زبردست عالم نبی پیدا کرنا جو چار کام کرتا رہے وہ چار چیزیں لے کر کے اللہ اس کو بھیجنا نمبر ایک علیہم آیا کا یہاں کے سارے بسنے والوں پر تیری آیات اور تیرا کتاب تیری کتاب پڑھ کر کے سنائیں نمبر دو وہ اللہ کتاب ہمارے وہ نبی آئے تو ان کو کتاب کی تعلیم تعلیم دے گی نمبر تین ول حکمہ ان کو حکمت یعنی سنت کی تعلیم دے گی نمبر چار وہ سکیم ان کو گناہوں سے ان کے شرک سے کفر سے نفاق سے برائیوں سے حرام کاریوں سے بد اخلاقی سے ان کے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ میرا وہ میرا مانگا ہوا نبی جمع ہے تو ان کو پاک کرے ان کی تطہیر کرے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام اپنے نبی ابراہیم خیر اللہ کو کی دعا قبول کیا فرمایا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل ضلال مبين اللہ نے دعا قبول کیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں سارے نبیوں کا سردار مبوس سارے انسانوں اور جنوں کا نبی بنایا اور قیامت تک آنے والا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ نے سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا چاہے یہودی ہو یا عیسائی آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیج دیا جو کوئی یہودی ہو یا عیسائی اگر اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا تو مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جائے گا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اے دنیا کے لوگوں یہ ہمارے آخری نبی تمہارے ہاں آ چکے ہیں اگر ہدایت چاہتے ہو وہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اسی ایک نبی کے میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے اور جس نے ان کا دامن چھوڑ دیا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا میرے بھائیوں اس لیے آپ نے فرمایا انا دعوت ابھی ابراہیم اے لوگو اے دنیا کے لوگو میں اپنے باپ ابراہیم کو دعاؤں کا نتیجہ ہوں نم نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کی بشارت کا سمرا اور بشارت قرار دیا ہے کیوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلاط وسلام نے بشارت دی تھی اٹھائیسواں پارہ سورہ سب کی ہے وہ مبشر اسمہ احمد عیسائی عیسائیوں میرے اوپر ایمان لانے والوں اے بنے اسرائیل میں تمہیں خوب خوشخبری سناتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا اس پر ایمان لانا وہ مبشر یا احمد میرے بعد آئے گا اور اس کا نام بھی اللہ نے احمد اور محمد رکھا ہے تو اس طرح سے نام لے کر کے بنی اسرائیل دنیا کے سارے یہود و نصارہ کو ابراہیم علیہ تو سامنے خوشخبری سنائی تھی انتظار کرو میرے بعد ایسا نبی آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام تیسری چیز بیان کی کہ لوگوں میں اپنی ماں کا خواب ہوں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اپنے بھائی عیشا کی بشارت اور اپنی پیاری لاڈلی ماں کا میں ماں کی دعا ہوں وہ کیسے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ کمایا کہ میری ماں نے جب اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے پیٹ میں دیا ہماری ولادت کا وقت ہوا ولادت کی امید ہوئی ماں نے دیکھا ایک نور ہمارے اندر سے نکلا اور شام کے کسرا کا محل جو ہے کیسر کے محل کو جگمگا دیا اللہ کے رسول نے ساتھ نمایا میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی میں تعبیر ہوں بھائیوں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود بیان کیا اس پوری کائنات کا اس پوری دنیا کا اولین اور آخرین کا اگر محاسبہ کیا جائے تو انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اللہ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے آج سے بڑا انسانیت کا ہمدردی کا غمخاری کا کسی اور نے اتنا جھنڈا بلند نہ کیا جو ہمارے آخری نبی علیہ وسلم نے کیا چنان صحیح بخاری کی روایت اور مسلم کی بھی روایت ہے نبی علیہ السلام شام کی عمر مشکل سے بھی تیس پینتیس سال کی تھی ابھی آپ کے وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے نبی بنایا تھا دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہی آخری نبی ہے مکے میں ایک شخص آیا باہر سے اس نے کسی سے سامان بیچا سامان لے کے آیا اور اس لیے آیا تھا سامان بیچوں گا اور بیچنے کے بعد جو قیمت ملے گی تو اس سے اپنے یہاں سے یہاں سامان خریدیں گے اپنے یہاں لے جا کر کے بیچیں گے وہ تاجر بیچارہ سامان خرید بیچا لیکن جس ظالم نے جس کافر نے سامان خریدا اس نے قیمت دینے سے انکار کر دیا بہت پریشان ہوا غریب انسان سارا سرمایہ ظالم نے قبضہ کر لیا ہے اس کے لیے نہ کھانے کا ٹھکانا رہنے کا ٹھکانا نہ کھانے پینے کا سامان چیختا طرح مکے کے اندر کسی کے دل میں احساس نہ ہوا پہاڑ پر چڑھ کے کھڑا ہوا اور اس مظلوم نے اعلان کیا لوگوں یہ بلد حرام ہے یہ بلد امین ہے لیکن یہاں کے بسنے والے سالم ہیں انہوں نے میرا سامان خریدا اور وقت پر قیمت دینے سے انکار کر دیا شور مچایا اس وقت کسی کے دل میں اللہ نے رہن ڈالی پورے مکے کو اعلان کیا گیا میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں سب سے آگے آگے آخری نبی وسلم بیٹھے ہوئے تھے فیصلہ یہ کیا گیا کہ آج سے لے کر کے رہتی دنیا تک جب بھی مکے میں کوئی انسان کسی پر ظلم کرے چاہے مکے کا باشندہ ہو یا باہر کا آدمی ہو مکے کے سرزمین پر اگر کس کوئی مظلوم ہے تو ہم سارے لوگ مل کر کے اس مظلوم کا حق دلائیں گے اس مشورے میں کسی پر ظلم کیا تو سارے مکے کے ہم اکٹھا ہو کر کے ظالم کے گردن کمائیں گے اور مظلوم کا حق دلا کر کے رہیں گے اس قصے کو نبی علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہو جانے کے بعد اتنے پرانے حادثے کو صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہاں، اس وقت مجھے وہاں موقع دیا حاضر ہوا اللہ کی قسم یہ مظلوم کی مدد کا حق دلانے کا مسئلہ تھا اور یاد رکھو اگر آج بھی کہیں ہمیں ایسا بلایا گیا تو سب سے پیش پیش میں رہوں گا مظلوموں کی مدد کرنے والا یہ انسانیت قلم بردار تھا ایک پرانی زندگی کا واقعہ اسلام میں اعلان کر رہا ہے اور سب کو اعلان کیا اے لوگوں تعاون تکوا اچھے کاموں میں تعاون کرنا ہو تو اسلام نے غیروں سے زیادہ اس کی تاکید کی ہے اسلام اس کا علم بردار ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا کی مدد کی جائے حقدار کا حق دلایا جائے مظلوم کو پکڑا جائے اور مظلوم کو ظلم سے روکا جائے نبی رہے اللہ کی قسم اگر مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی مل جائے ساری دولت میرے قدموں پر ڈال دی جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس میٹنگ کے اندر شامل ہونے کو مجھے رب نے دیا تھا میرے بھائیوں اس لیے ہمیں بھی لگت خان رقم ہی رسول اللہ حسن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے والا بنے انسانیت قلم بار ہم بنے ہمدردی اور کمخوار کا یہ اسلام ہے اسلام تعلیم دیتا ہے وہ رو نالا انفس ور بھی ایمان والے وہ ہیں کہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا وہ آج تک اللہ کل دم تو الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اعباد الدین اللہ رب العالمین نے نبی کو رحمت اللہ بنا کر کے بھیجا قرآن کی ہے ہما صلی رحمت اللہ عالمین ہم نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر کے بھیجا اور نبی علیہ السلاط السلام نے اعلان فرمایا اے میرے امتیوں اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور ہم تمہیں تعلیم دیتے منفل ہمارے ارحم منفی سما زمین پر بسنے والی مخلوقات پر تم رحم کیا کرو تاکہ اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے میرے بھائیو صاحب کرام نے کہا جا سے ہر انسان رحم کرتا ہے آرے فرما یہ رحم نہیں ہے خاص رحم اپنوں پر پہچان والوں پر نہیں ہم ہمیں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے ہر ہر مخلوق یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نبی علیہ السلام سامنے اعلان کر دیا اے لوگوں جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایسی رحمت بنایا ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا حدیث کے اندر دیکھ لو ایک انسان نے ایک کتے پر رحم کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا صحیح مسلم کی حدیث ایک زندگی بھر کی حرام کار زانیہ نے ایک کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ ہے زانیہ حرام کار عورت لیکن میری مخلوق پر رحم کر رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک ایک عورت نے ایک بلی کو باندھا بلی کو تو پال لیا باندھ دیا اس پر رحم نہ کیا نہ کھانا دیا نہ پانی دیا نہ وقت پر چھوڑا بھوکی پیاسی بڑھ گئی اس سے وقت الفی ہرتن ایک عورت کے زندگی بھر کی ساری نیکیاں اللہ رائے کر کے جہنم میں ڈال دیا کیوں اس نے ایک بلی پر ظلم کیا تھا میرے بھائیوں مسلمان ہمارا اللہ رب العالمین ہے اور یہ ہمارا آخری نبی بھی رحمت للعالمین ہے رحمت والا ہے اور آپ کے یہ امتی مسلمان جو ہیں یہ بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہے مسلمان کسی میں کائنات میں کسی کے لیے سہمت نہیں بنتا اور اگر کوئی مسلمان کسی کے لیے سہمت اور مصیبت بنتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو پوری کائنات کے لیے پوری انسانیت اور پوری مخلوقات کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رحمت بنا دے جیسے رحمت ہمیں بنا جائے آپ نے ساتھ سمایا امر صاحب کی روایت ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں کیا لو انما انا رحمت محداد اللہ نے مجھے دو کمال دے کر کے بھیجا ہے میرے اندر اللہ نے ہمیں دو عظیم ترین نعمت لے کر کے بھیجا ہے نمبر ایک اللہ نے پوری کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نمبر دو محداد جیسے رحمت بنایا ایسے اللہ نے مجھے محداد یا مہداد بنایا ہے کیا مطلب ہے پوری کائنات انسان جنات مسلمان یہودی ہندو بدھسٹ سکھ جتنی بھی دنیا میں کائنات انسان موجود ہیں سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ صرف اللہ نے مجھے بنایا ہے جس نے میرا دامن پکڑا وہی کامیاب اور جس نے میرا دامن چھوڑ دیا وہ کچھ زندگی بھر عمل کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور جہنم سے اللہ نے ہدایت سے محروم کر رکھا ہے وہ سلالت اور گمراہی میں ہے اور مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بننے والا ہے ان نما ان نما رحمت پھر آپ جو رحمت بن کر کے آئے پوری کائنات کے لیے اس کی ایک بہت بڑی شکل کیا ہے وہ بوئس تو ہی بلحانیتی اللہ نے مجھے جو دین دے کے بھیجا ہے اس کی دو خوبیاں ہیں ایک تو دین حنیف ہے اور نمبر دین وہ دین سمہا ہے دوستو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی دین اسلام سب کے اندر پیدا کر دے آپ نے ساتھ رمایاں اے لوگ بوئس تو ہمیں دنیا میں اللہ نے دین لے کر کے بھیجا ہے اس دین کا دو کمال دو خوبی ہے نمبر ایک وہ دین دین حنیف ہے کیا ہے بھائی دین میں یعنی کیا مطلب ہے یہ ایسا دین ہے جس میں باطل کی ملاوٹ قابل برداشت کوئی بھی باطل چاہے بدا کی شکل میں ہو شرک کی شکل میں ہو باپ دادا کے رسم و رواج کی شکل میں ہو یا یہود اور سارا کہتا طور طریقے کی شکل میں ہو کسی بھی قسم کی بلاوت اسلام کو گوارا نہیں ہے اگر کسی انسان نے دین کے نام پر اس میں کچھ بھی داخل کیا تو بدا تھے کلو بہت دن بدا وہ کلو بدا ہوں بلا وہ کلو دلالت جہان میں گیا انسان پہلی خوبی ہے اللہ تعالیٰ خالص دین ہمیں عطا کرے جو ہر قسم کے ملاوٹ سے پاک ہو تلبس الحق کا باطل اے لوگوں یہ اسلام سراپا حق ہے اس میں باطل کی ملاوٹ نہ ہونے دو نمبر دو میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد رمایا اللہ نے رمایا دین کی دوسری خوبی ایک حنیف اور دوسرے سمہا ہے سمہا ہے سمہا کے معنی اب وہ درگر آسان سے آسان دین ہے دین آروت اے دنیا کے لوگوں آج تک آدم کے زمانے سے لے کر کے رہتی دنیا تک سب سے آسان دین جو ہے سب سے آسان سب سے سہل اگر دین ہے تو وہ دین ہے جو میرے رب نے مجھے لے کر کے بھیجا اسلام سے اتنا دینا اسرون اسلام سے بہت آسان دین نہیں ہم نے کہا ایک یہودی یہاں مسلمان ہوا یہاں عمارات میں پوچھا کس نے مسلمان بنایا کہا کسی مولوی نے نہیں بنایا کسی دائی نہیں بنایا کافر کیسے مسلمان ہو گیا بڑی پیاری بات یہ ہے دین اسلام پہلی خوبی باطل کی ملاوٹ نہیں نمبر دو اس سے آسان دین کائنات میں کوئی دوسرا نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ رہے گا یہودی کی شہادت کہا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا تھا کسی نے مجھے انگلش میں قرآن کا ترجمہ دے دیا میں نے سورت البکر کا مطالعہ شروع کیا جب علیکم کتے والے آیت پڑھی اور آگے گیا رمضان کے مساحل تو میں وہی اسی آیت نے مسلمان بننے پر مجبور کہا کون سی آیت کہا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں اپنے حق پر بندوں کے حق کو مقدم کر رکھا ہے اللہ کائنات میں ہر انسان اپنا حق گیروں کے حق پر مقدم کرتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس مذہب کا مالک اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور اس مذہب کو لے کر کے اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے یہ ایسا دین ہے جس میں اللہ نے اپنے حق پر بندوں کے حق کو مقدم کر دیا ہے لوگوں نے کہا وہ کیسے اللہ نے فرمایا روزہ تو فرض کیا ہے روزہ اللہ کا حق ہے لیکن کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا کرو میرے حق کو بعد میں ادا کر لینا پہلے روزہ توڑ کے اپنا کام کر لینا دین سرون یہ آسان دین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسان دین پر قائم رکھے لیکن رسم و رواج باپ دادا کے طور طریقوں کو ملا کر کے جیسے گہروں کا دین مشکل تھا ویسے مسلمانوں کا پیدا ہونا بھی مشکل اور پیدا ہونے کے بعد مرنا تو اور مشکل ہو گیا جب تک تیجا نہ ہو چالیسواں نہ ہو برسی نہ ہو بٹ ڈے نہ ہو تھرس ڈے ہو جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو انسان نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مر سکتا ہے یہ ساری مشکلات ہم نے اپنے سے پیدا کیا ورنہ اسلام میں تو کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس دین پر عمل کرنے والا اس دین کی دعوت دینے والا بنائے نبی علیہ السلام دنیا میں بھی رحمت تھے اور قیامت کے دن حسے کے میدان میں بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان مسلمان نہیں موسا کے امتی عیسا کے امتی ابراہیم کے امتی نو کے امتی سارے امتی حشرے کے میدان میں جب پریشان ہوں گے تو کہیں گے ایسا کرو کہ کچھ کسی کو پکڑو تاکہ اللہ تعالیٰ سفارش کرے لوگ کہیں گے آدم کے پاس جاؤ آدم کہیں میں نہیں جا بھی جاؤ ابراہیم کے پاس آئے نو کے پاس آئے نو کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا بھائی کہیں ایسا اللہ مجھے پکڑ لے چلو ابراہیم کے پاس جاؤ میں نہیں جاؤں گا آخر میں سارے نبیوں نے کیا کہا اگر کوئی ذات آج رب سے تمہاری شفاعت کر کے مشکلات حل کروا سکتا ہے تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارے لوگ رب اللہ کے رسول کے پاس ہے کیا ہوا کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کچھ کرنا ہے جلدی کر دے اللہ رسول ایک زبان ایک لفظ نہیں بولیں گے آپ فرماتے ہیں سب کو ہی چھوڑ دوں گا میں جاؤں گا رب کے پاس سجدے میں گر جاؤں گا اور دعا کروں گا حمد کروں گا اتنی حمد کروں گا کہ میں نے زندگی میں ایسے حمد کبھی نہیں کیا تھا آخر میں اللہ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے سر مانگیے کام آپ کے دیا جائے گا شفا اگر شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت کی جائے قبول کی جائے گی اللہ کو کریں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا شرک سے بات اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہماری نبی کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر یہ شفاعت کبرا ہے صحیح بخاری کتاب الہند کی روایت آواز لیکن یاد رکھنا شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ شرک عقیدے میں نہ ہو دوستو توحید ہی آؤ شرک چھوڑو کبرا چھوڑو عقیدہ اپنا درست کرو صحیح بخاری کی روایت کتاب العلم کی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سے اسدوب شفاعتی کا یوم القیامہ ذرا آپ بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا اللہ فرمایا ابو حریرا مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا یار کیا لما رائی تو کمی حصہ حدیث میں نے دیکھا حدیث سننے اور سیکھنے کا جو ہرس اور شوق اللہ نے تجھے دیا ہے میری امت نے کسی اور کو نہیں دیا مجھے معلوم تھا کہ اتنا اہم سوال جب بھی کرے گا ابو ہو کرے گا ابو ہو سن لے اشعد اللہ سے بے شفا تھی یومن قیامتی من کال اللہ خال قیمت قیامت کے دن سب سے زیادہ میری صفات کا مستحق میرا وہ امتی ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مرتے دم تو اس نے اپنے توحید میں شرک کو نہیں ملنے دیا اللہ تعالیٰ سب کو توحید خالص نصیب فرمائے الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے الہ العالمین آپ بھی رحمت والے ہیں نبی کو بھی رحمت اللہ بنایا ہم امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا دے اللہ ہمیں کسی کے لیے مصیبت نہ بنا اللہ سچا مسلمان بنا پکا مسلمان بنا وہ مسلمان بنا دے جن کے بارے میں آپ نے وعدہ کی اپنی کتاب میں شاید الرحمان ودا یہ ایمان والے ہیں جن کی محبت کو کائنات میں ہر مخلوق کے اندر میں نے پیوست کر دیا ہے اللہ گھناونی نگاہوں سے دشمنی عداوت کی نگاہوں سے آج جو ہمیں لوگ ہمارے ہم کو دیکھ رہے ہیں طرح طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے اپنے نگاہ میں اتنا اچھا بنا کہ ہم ان کے بھی نگاہ میں اچھے بن جائیں الہ العالمین جو بیمار ہوں کلی عطا فرما جو مقروض ہے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت پر لگا دے جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں سرات مستقیم پر لگا دے الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ حافظ اللہ اور ان کے آوان و انصار کو ہر بلا ہر آفت سے بچا لے اللہ ان کی مدد فرما اور الہ العالمین ان سے وہ کہاں ملے جس میں آپ کی رضا ہو اور خاص طور شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان القاشری حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر مصیبت سے بچا لے صحت و عافیت نصیب فرما الہ العالمین ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی آپ کا غضب ہے قوم کا خسارہ ہے امت و ملت کا نقصان ہے الہ العالمین جو مجاہدین تعارق فوج حق کے لیے لڑ رہی ہے اللہ ان کی مدد فرما مظلومین کو اللہ تعالیٰ شکر سے دے اللہ